مسئلہ قربانی مصنف مولانا سید ابو العلیٰ مولودی رحمہ اللہ آڈیو بک بے مکتبہ اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ قربانی شرعی اور عقلی نقطہ نظر سے پاکستان میں قربانی کے خلاف مہم کئی سال سے مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر بقرعید کے موقع پر اخبارات اور رسالوں کے ذریعے سے بھی اور اشتہاروں اور پاپلیٹوں کی صورت میں بھی قربانی کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا جاتا ہے اور ہزاروں بندگان خدا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے بلکہ ایک غلط اور نقصان دہ رسم ہے جو ملاؤں نے ایجاد کر لی ہے اس وسوسہ اندازی کے خلاف قریب قریب ہر سال ہی علماء کی طرف سے مسئلے کی پوری وضاحت کر دی جاتی ہے قربانی کے ایک حکم شرعی ہونے مصنون اور واجب ہونے کے دلائل دیے جاتے ہیں اور مخالفین کے استدلال کی کمزوریاں کھول کر رکھ دی جاتی ہیں لیکن ہر مرتبہ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد دوسرے سال پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہی لگی بندی باتیں اسی طرح دہرائی جا رہی ہیں گویا نہ کسی نے قربانی کے مشروع ہونے کا ثبوت دیا اور نہ اس کے خلاف دلیلوں کی کوئی کمزوری واضح کی بلکہ اب تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر حکومت کو بے تکلف یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی کو عزروئے قانون محدود کرنے کی کوشش کرے اس پروپیگنڈے کا اثر ہندی مسلمانوں پر ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ابھی چند سال پہلے تک متحدہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا ہماری سرحد کے اس پار ہمارے کروڑوں و دینی بھائی اب بھی سابق متحدہ ہندوستان کے اس حصے میں موجود ہیں جس سے ہم الگ ہوئے تھے انہیں آج بھی اسی قوم سے سابقہ درپیش ہیں جس سے کبھی ہمیں درپیش تھا بلکہ وہ آج تقسیم سے قبل کی بنسبت بدر جہاں زیادہ کمزوری اور مغلوبی کی حالت میں مبتلا ہیں ان پر جس قوم کو غلبہ حاصل ہے وہ سال ہر سال سے گائے کی قربانی پر ہمارے ساتھ سر پھٹول کرتی رہی تھی اور تقسیم کے بعد جب اس سے مسلمانوں پر پورا قابو حاصل ہوا تو اس نے سب سے پہلے انہیں اسی حق سے محروم کیا اب یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ پاکستان جو ہندو تہذیب و تمدن کے تسلط سے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے بنا تھا وہی آگے بڑھ کر ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ رہنمائی دے کے کہ مہاراج گائے کی قربانی کیسی آپ تو ہر قسم کی قربانی عزر و قانون بند کر سکتے ہیں یہ چیز سرے سے شاعر اسلام میں داخل ہی نہیں ہے کہ اسے روک دینے پر آپ کو کسی مذہبی تعصب کا الزام دیا جا سکے حق بجانب وہ مسلمان نہیں ہیں جو اس سے اپنا مذہبی حق کہہ کر اس پر اصرار کرتا ہے بلکہ وہ ہندو ہیں جو اس غیر مذہبی رسم سے اسے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں تو پاکستان میں اس جاہل مسلم اکثریت سے سابقہ ہے اس لیے یہاں ہم بر بنائے احتیاط بتدریج اس اسے محدود کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں آپ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہے آپ یک قلم اسے مسدود فرما دیں اس معاملے میں شریعت اسلام مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہوگی کس قدر جلد بولے ہیں ہم اس حالت کو جس سے خدا نے ہمیں نکالا اور جس میں ہمارے کروڑوں بھائی اب بھی مبتلا ہیں شاید برطانوی ہند میں ہندوؤں سے ہماری کشمکش صرف اس لیے تھی کہ اپنی تہذیب کا جھٹکا دوسروں سے کرانے کے بجائے ہم خود اس سے حلال کرنا چاہتے تھے شیطانی ذوق کے تفر کا اندازی مسلمانوں میں اختلافات کی پہلی ہی کوئی کمی نہ تھی کہ تفرقوں کی ماری ہوئی قوم طلوقہ رحم کی مستحق تھی کسی کے دل میں اس کی خیر خواہی کا جذبہ موجود ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ اس کے اختلافات میں اتفاق کی کوئی راہ دریافت کرے لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جو لوگ خیر خواہی کے ارادے یا دعوے سے اٹھتے ہیں وہ ان چیزوں میں بھی اختلاف کی راہیں نکال رہے ہیں جن میں خوش قسمتی سے مسلمانوں کے درمیان ابتدا سے آج تک اتفاق موجود ہے گویا ان حضرات کے نزدیک دین کی اصل خدمت و ملت کی صحیح خیر خواہی یہ ہے کہ متفق علیہ مسائل کو بھی کسی نہ کسی طرح اختلافی بنا دیا جائے اور کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جائے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ سب مسلمان اس پر متفق ہیں قربانی کا مسئلہ ایسے ہی متفق علیہ مسائل میں سے ہیں پہلی صدی ہجری کے آغاز سے آج تک مسلمان اس پر متفق رہے ہیں اسلامی تاریخ کی پوری پونے چودہ صدیوں میں آج تک اس کے مشروع اور مصنون ہونے میں اختلاف نہیں پایا گیا اس میں آئمہ عربہ اور اہل حدیث متفق ہیں اس میں شیعہ اور سنی متفق ہیں اس میں قدیم زمانے کے متحدین بھی متفق تھے اور آج کے سب گروہ بھی متفق ہیں اب یہ تفرقہ اور اختلاف کا شیطانی ذوق نہیں تو اور کیا ہے کہ کوئی شخص ایک نرالی بات لے کر اٹھے اور اس متفقہ علیہ اسلامی طریقے کے متعلق بے عام مسلمانوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ یہ تو سرے سے کوئی اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے تفریق بین اللہ و رسول پھر یہ اختلاف بھی کسی معمولی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی فتنہ انگیز بنیاد پر اٹھایا گیا یعنی سوال یہ چھیڑا گیا کہ یہ بقرعید کی قربانی آخر تم کس سن اتھارٹی پر کرتے ہو قرآن میں تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ اسلام سند صرف ایک قرآن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی سند نہیں ہے حالانکہ جس خدا نے قرآن نازل کیا ہے اسی نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبوس کیا تھا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کسی طرح بھی اس کی کتاب کی اتھارٹی سے کم نہیں ہے نہ وہ کتاب کے ساتھ کوئی ضمنی حیثیت رکھتی ہے نہ اس کے ذریعے سے دیے ہوئے کسی حکم کے لیے قرآن کی توثیق کسی درجے میں بھی ضروری ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ قرآن جس کی سند پر کلام اللہ مانا گیا ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سند ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ بتایا ہوتا کہ یہ قرآن خدا نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو ہمارے پاس نہ یہ جاننے کا کوئی ذریعہ تھا اور نہ یہ ماننے کی کوئی وجہ تھی کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے اب یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور جس طریقے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور اہل ایمان کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہو اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کا حکم قرآن میں ہو تو ہم مانیں گے ورنہ پیروی سے انکار کر دیں گے اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہے کہ خدا کی کتاب تو واجب الاتباع ہے مگر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع نہیں ہے منصب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حقیقت کے خلاف بھی ہے اور سخت فتنہ انگیز بھی حقیقت کے خلاف یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ محض ایک ڈاکیہ بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینے کے بعد ختم ہو جائے اور اس کے بعد بندے اللہ میاں کے نام گرامی کو لے کر جس طرح ان کی سمجھ میں آئے اس کی تعمیل کرتے رہیں خود قرآن کی روح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی نوعیت کو پار کے لیے الگ اور اہل ایمان کے لیے الگ ہے کفار کے لیے آپ صرف مبلغ اور دائی اللہ ہیں مگر جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے تو آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مکمل نمائندہ ہیں آپ کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے الرسول فقد عطا اللہ آپ کے اتباع کے سوا اللہ کی خوشنودی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے معلم مربی رہنما قاضی عامر و ناہی اور حاکم و مطاع سب کچھ بنا کر معمور فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے عقیدہ و فکر مذہب و اخلاق تمدن و تہذیب معیشت و سیاست گر زندگی کے ہر گوشے کے لیے وہ اصول طریقے اور ضابطے مقرر کریں جو اللہ کی پسند کے مطابق ہوں اور مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور مقرر کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس پر ان سے سند طلب کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود سند ہے اس کا حکم بجائے خود قانون ہے اس کے مقابلے میں کوئی مسلمان یہ سوال کرنے کا مجاز نہیں ہے جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کا حوالہ قرآن میں ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت خواہ اپنی کتاب کے ذریعے سے دے یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سند اور وزن کے اعتبار سے دونوں بالکل یکساں ہے اور قانون الہی میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رسالت کا غلط تصور بالکل غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام فیصلوں اور ہدایات کی قانونی حیثیت صرف اپنے عہد کے رئیس مملکت ہیڈ آف دا سٹیٹ ہونے کی بنا پر تھی یعنی جب آپ رئیس مملکت تھے اس وقت آپ کی اطاعت واجب تھی اور اب جو رئیس مملکت یا مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت اب واجب ہوگی یہ رسالت کا بدترین تصور ہے جو کسی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے اسلامی تصور رسالت سے اسے دور کا واسطہ بھی نہیں اور اسی مملکت کے منصب کو آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے کیا نسبت ہے اس سے عام مسلمان منتخب کرتے اور وہی معذور کرنے کا حق رکھتے ہیں حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مقرر کرتا ہے اور خدا کے سوا کسی کو اس سے معذور کرنے کا اختیار نہیں رئیس مملکت جس علاقے کا رئیس ہو اور جب تک اس منصب پر رہے صرف اسی علاقے میں اسی وقت تک اس سے رئیس ماننا واجب ہے اور پھر بھی اس پر ایمان لانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے نہ مانے تو ملت اسلامیہ سے خرچ ہو جائے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس آ مبوس ہوا اس وقت سے قیامت تک دنیا میں کوئی شخص اس پر ایمان لائے بغیر ملت اسلامیہ کا فرد نہیں بن سکتا رئیسی مملکت کو آپ دل میں برا جان سکتے ہیں اسے برملا برا کہہ سکتے ہیں اس کے قول و فعل کو اعلان یا غلط کہہ سکتے ہیں اور اس کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صافی رویہ اختیار کرنا تو درکنار اس کا خیال بھی اگر دل میں آ جائے تو ایمان سلب ہو جائے رئیس مملکت کے حکم کو ماننے سے آپ صاف انکار کر سکتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بس ایک جرم ہوگا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر یہ جاننے کے بعد کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ ماننے سے انکار کر دیں تو قطعی خارج اسلام ہو جائیں اس کے حکم پر تو آپ چوں و چرا تک نہیں کر سکتے بلکہ اس کے خلاف دل میں کوئی تنگی تک محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے رئیسی مملکت عوام کا نمائندہ ہے اور رسول خدا کا نمائندہ رئیس مملکت کی زبان قانون نہیں بلکہ الٹا قانون اس کی زبان پر حاکم ہے مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قانون ہے کیونکہ خدا اسی زبان سے اپنا قانون بیان کرتا ہے اب ایک ایسا سخت تغیان یعنی جاہلیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک علاقے اور زمانے کے رئیس مملکت کی حیثیت دے کر کہا جائے کہ اس کے لیے ہوئے احکام اور ہدایت بس اسی زمانے اور علاقے کے لوگوں کے لیے واجب الاتباع تھے آج ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں غلط تصور کی فتنہ انگیزی یہ تو ہے حقیقت کے خلاف اس تصور کی بغاوت اب ذرا اس کی فتنہ انگیزی کا اندازہ کیجیے آج جس چیز کو آپ اسلامی نظام حیات اور اسلامی تہذیب و تمدن کہتے ہیں جس کے اصولوں اور عملی مظاہر کی یکسانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک ملت بنا رکھا ہے جس کی یک رنگی نے مسلم کو مسلم سے جوڑا اور کافر سے توڑا ہے جس کی امتیازی خصوصیات نے مسلمانوں کو ساری دنیا میں غیر مسلموں سے ممیز کیا اور سب سے الگ ایک مستقل امت بنایا ہے اس کا تجزیہ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا کم از کم نو حصہ وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختار رسالت سے مسلمانوں میں راج کیا ہے اور بمشکل ایک حصہ ایسا ہے جس کی سمت قرآن میں ملتی ہے پھر اس ایک حصے کا حال بھی یہ ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد کی صورت شریعت میں واجب الاتباع نہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے تو دنیا میں مختلف مسلمان افراد بھی اور گروہ بھی اور ریاستیں بھی اس پر عمل درآمد کی اتنی مختلف شکلیں تجویز کر لیں کہ ان کے درمیان کوئی وحدت یا کرنگی باقی نہ رہیں اب خود اندازہ کر لیجئے کہ اگر وہ سب کچھ ثابت کر دیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج دینے سے مسلمانوں میں رائج ہیں تو اسلام میں باقی کیا رہ جائے گا جس سے ہم اسلامی تہذیب و تمدن کہہ سکیں اور جس پر دنیا بھر کے مسلمان مجتمع رہ سکیں چند مثالیں اور نتائج مثال کے طور پر دیکھیں یہ اذان جو دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نمایاں ملی شعار ہے جس سے روئے زمین کے ہر گوشے میں ہر روز پانچ وقت مسلم اور کافر سب سنتے ہیں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مقرر اور رائج کیا ہے قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں نہ وہ اس کے الفاظ بتاتا نہ یہ حکم دیتا ہے کہ روزانہ پانچ وقت نمازوں سے پہلے یہ پکار بلند کی جائے اس میں ایک جگہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ وَإِذَا يَوْمِ ذِكْرِ اللَّهِ جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے روز تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف ظاہر ہے کہ یہ پکار سن کر دوڑنے کا حکم ہے خود اس پکار کا حکم نہیں ہے دوسری جگہ اہل کتاب کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَعِبًا جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس سے مذاق اور کھیل بناتے ہیں یہ سرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے بلکہ صرف ایک رائے شدہ چیز کا مذاق اڑانے پر اہل کتاب کی مذمت کی جا رہی ہے سوا یہ ہے کہ اگر وہ اختیار و اقتدار جس نے اس اذان کے الفاظ مقرر کیے اور اسے مسلمانوں میں رواج دیا دائمی عالمگیر شریعت مقرر کرنے کا مجاز نہ ہوتا تو کیا صرف ان دو آیتوں کی بنیاد پر آج دنیا میں آپ اذان کی آواز کہیں سن سکتے تھے خود یہ نماز با جماعت جس کے لیے اذان دی جاتی ہے اور یہ نماز جمعہ جس کی بخار سن کر دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ عیدین کی نمازیں جو ہزار ہا مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور یہ مسجدیں جو دنیا بھر میں مسلم معاشرے کی اجتماعی زندگی کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہو قرآن صرف نماز کا حکم دیتا ہے باقاعدہ نماز با جماعت ادا کرنے کا کوئی صاف حکم نہیں دیتا جمعہ کی نماز کے لیے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جب اس کے لیے پکارا جائے تو دوڑ پڑو اسے خود نماز جمعہ قائم کرنے کا حکم مشکل ہی سے کہا جا سکتا ہے عیدین کی نمازوں کا تو سرے سے اس میں کوئی ذکر ہی نہیں رہی مسجدیں تو ان کے احترام کا حکم ضرور قرآن میں دیا گیا ہے مگر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم اپنی ہر بستی میں مسجد تعمیر کرو اور اس میں ہمیشہ نماز با جماعت قائم کرنے کا اہتمام کرو یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار و اقتدار کی بنا پر جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو شعر مقرر کیا تھا مسلمانوں نے رائج کی ہیں اگر یہ اختیار و اقتدار مسلم نہ ہوتا تو اسلام کے یہ نمایاں ترین شعائر جن کا مسلمانوں کو مجتمع کرنے اور ایک یک رنگ امت بنانے اور اسلامی تہذیب کی صورت گری کرنے میں سب سے زیادہ حصہ ہیں کبھی قائم نہ ہوتے اور مسلمان آج مسیحیوں سے بھی زیادہ منتشر و پراگندہ ہوتے یہ صرف سامنے کی چند مثالیں ہیں ورنہ تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک کتاب ہی ملی ہوتی اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انفرادی زندگی سے لے کر خاندان معاشرے اور ریاست تک کے معاملات میں ہمارے لیے تہذیب کی ایک متعین صورت نہ بنا دی ہوتی تو آج ہم ایک ممتاز عالمگیر ملت واحدہ کی حیثیت سے موجود نہ ہوتے اب جو شخص اس رسالت کی شرعی حیثیت اور اس کی قانونی سند کو چیلنج کرتا ہے اس کے اس چیلنج کی زد ایک قربانی کے مسئلے یا دو چار منفرد مسئلوں پر نہیں پڑتی بلکہ اسلامی تہذیب کے پورے نظام اور ملت اسلامیہ کی اساس و بنیاد پر پڑتی ہے جب تک ہم بالکل خودکشی پر آمادہ نہ ہو جائیں ہمارے لیے کسی کی یہ بات ماننا محال ہے کہ جس چیز کی صنعت قرآن میں ملے بس وہی باقی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صنعت پر جتنی چیزوں کا مدار ہے وہ سب ثابت کر دی جائے سنت قرآن کی عملی تشریح ہے اعتراض اس غلط بنیاد اور اس کے خطرناک نتائج کو سمجھ لینے کے بعد اب بجائے خود اس مسئلے کو دیکھیے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے قربانی کے متعلق یہ کہنا کہ قرآن میں سرے سے اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے خلاف واقعہ ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن وہ اصولی حقائق بیان کرتا ہے جن کی بنا پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے اور پھر اس کا عام حکم دے کر چھوڑ دیتا ہے اس حکم پر عمل درآمد کیسے کیا جائے اس کی کوئی تصریح وہ نہیں کرتا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ اسی خدا کی ہدایت کے تحت جس نے قرآن آپ پر نازل کیا تھا اس کی عملی صورت اس کا وقت اس کی جگہ اور اس کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ مسلمانوں کو بتائیں اور خود اس پر عمل کر کے کے دکھائیں یہ کام تنہا ایک قربانی متعلق ہی نہیں قرآن کے دوسرے احکام کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق وراثت غرض مسلم معاشرے کے مذہب و تمدن معاشرت معیشت و سیاست قانون و عدالت صلح و جنگ کے تمام معاملات میں یہی کچھ ہوا ہے کہ قرآن نے کسی کے بارے میں مختصر اور کسی کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ احکام دیے یا صرف اشارتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی بیان کر دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی جامہ پہنانے کی صورت واضح حدود کے ساتھ متعین فرمائی ان پر خود کام کر کے دکھایا اور اپنی رہنمائی میں انہیں رائج کیا کوئی صاحب عقل آدمی اس میں شک نہیں کر سکتا کہ کتابی رہنمائی کے ساتھ یہ عملی رہنمائی بھی انسانوں کو درکار تھی اور اس رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہ موضوع ہو سکتا تھا اور نہ مجاز قربانی کے قرآنی احکام اور ان کی حکمت قرآن میں اس مسئلے کے متعلق جو اصولی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک عبادت کی تمام وہ صورتیں جو انسان نے غیر اللہ کے لیے اختیار کی ہیں دین حق میں وہ سب غیر اللہ کے لیے حرام اور خالص اللہ کے لیے واجب کر دی گئی ہیں مثلا انسان غیر اللہ کے آگے جھکتا اور سجدے کرتا تھا دین حق نے اسے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کے لیے نماز کی صورت مقرر کر دی انسان غیر اللہ کے سامنے باری نذرانے پیش کرتا تھا دین حق نے اسے اللہ کے لیے خاص کر دیا اور اس کی عملی صورت زکوٰۃ مقرر کر دی انسان غیر اللہ کے نام پر روزے رکھتا تھا دین حق نے اس سے بھی اللہ کے لیے مختص کر دیا اور اس غرض کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے انسان غیر اللہ کے لیے تیرتھ یاترا کرتا اور استھان کے طواف کرتا تھا دین حق نے اس کے لیے ایک بیت اللہ بنایا اور اس کا حج اور طواف فرض کر دیا اسی طرح انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا رہا ہے دین حق نے اسے بھی غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا اور حکم دیا کہ یہ چیز بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے چنانچہ دیکھیے ایک طرح قرآن مجید اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور وما ذبح علی النصب جسے استانوں پر ذبح کیا گیا ہو کو قطعی حرام قرار دیتا ہے اور دوسری طرف حکم دیتا ہے کہ فصلی لربک اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر نمبر دو انسان کو اللہ تعالی نے جو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں ان سب کا شکریہ اس پر واجب ہے اور یہ شکریہ ہر نعمت کے لیے قربانی اور نذرانے کی شکل میں ہونا چاہیے ذہن و نفس کے عطیے کا شکریہ اس کی شکل میں ادا ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان و اطاعت کی راہ اختیار کرے جسم اور اس کی طاقتوں کا عطیہ یہی شکریہ چاہتا ہے کہ آدمی نماز اور روزے کی شکل میں اسے ادا کرے مال کے عطیے کا شکریہ زکوٰۃ ہی کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی اس طرح کی سیم و زر کی زکات اسی سیم و زر سے زرعی پیداوار کی زکات اسی پیداوار میں سے اور مواشی کی زکوٰۃ انہی مواشی میں سے نکالی جائے اسی طرح اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قدرت بخشی ہے اور ان سے طرح طرح کے بے شمار فائدے اٹھانے کا موقع اس نے دیا ہے اس کے شکریہ کی بھی یہی صورت ہے کہ انسان ان جانوروں ہی میں سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرے چراچ سورہ حج میں قربانی کی ہدایت فرمانے کے بعد اس کی وجہ ہی بیان فرمائی کی اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو نمبر تین انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں پر جو اقتدار اور تصرف کا اختیار بخشا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بالادستی اور حاکمیت و مالکیت کا اعتراف کرتا رہے تاکہ اس سے کبھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور میں ہی اس کا خود مختاری مالک ہوں اس بالا تری کے اعتراف کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ کے مختلف عطیوں کے معاملے میں رکھی گئی ہیں جانوروں کے معاملے میں اس کی شکل یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نام پر قربان کیا جائے چنانچہ اسی حج میں اسی سلسلے کلام میں آگے چل کر فرمایا گیا لَكُمْ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو اور اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی یہی تین وجوہ ہیں جن کی بنا پر قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیشہ سے تمام شرائع الہیہ میں تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں اور یہ طریقہ جس طرح دوسری امتوں کے لیے تھا اسی طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مقرر کیا گیا قل ان صلاتی ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں سر اطاعت جکانے والا ہوں پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر یہ حکم عام تھا جو قربانی کے لیے قرآن میں دیا گیا اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ قربانی کب کی جائے کہاں کی جائے کس پر واجب ہے اور اس حکم پر عمل درآمد کرنے کی دوسری تفصیلات کیا ہے ان چیزوں کو بیان کرنے اور ان پر عمل کر کے بتانے کا کام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بلا ضرورت نہیں بھیجا تھا کتاب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی غرض یہی تھی کہ وہ لوگوں کو کتاب کے مقصد و منشا کے مطابق کام کرنا سکھائیں اوقات قربانی کی تعین اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا شکل متعین فرمائی ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی متعین فرمائی ہوئی ہے اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کی مرضی پر نہیں چھوڑ دی کہ فردن فردن جس مسلمان کا جب جی چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جانور قربانی کر دے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے لیے تین دن مقرر فرما دیے تاکہ تمام دنیا کے مسلمان ہر سال انہی خاص دنوں میں اپنی اپنی قربانیاں ادا کریں یہ بات ٹھیک اسلام کے مزاج کے مطابق ہے نماز کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ فرض نمازوں کو پانچوں وقت جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز لازم کی گئی تاکہ پنج وقتہ نماز ان سے زیادہ بڑے اجتماعات کی شکل میں مسلمان اسے ادا کریں اور سال میں دو مرتبہ عیدین کی نمازیں مقرر کی تاکہ انہیں ادا کرنے کے لیے جمعہ سے بھی زیادہ بڑے اجتماعات منعقد ہو اسی طرح روزوں کے معاملے میں بھی تمام مسلمانوں کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا گیا تاکہ سب مل کر ایک ہی زمانے میں یہ فرض ادا کریں اجتماعی عبادت کا یہ طریقہ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے اس سے پورے معاشرے میں اس خاص عبادت کا ماحول طاری ہو جاتا ہے جس سے اجتماعی طور پر ادا کیا جا رہا ہو اس سے مسلمانوں میں وحدت و یگانگت پیدا ہوتی ہے اس سے خدا پرستی کی اخلاقی و روحانی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے سے متحد اور دوسروں سے ممیز ہوتے ہیں اور اس سے ہر وہ فائدہ بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوتا ہے جو انفرادی طور پر عبادت بجا لانے سے حاصل ہو سکتا ہے ثانین اس کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک یوم عید مقرر فرمایا اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ سب مل کر پہلے دو رکعت نماز ادا کریں پھر اپنی اپنی قربانیاں کریں یہ ٹھیک قرآنی اشارے کے مطابق ہیں قرآن میں نماز اور قربانی کا ساتھ ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے اور نماز کو قربانی پر مقدم رکھا گیا ہے ان نہ سالاتی و نسخی فصل رب کا ون ہر پھر یہ مسلم معاشرے کی ایک اہم ضرورت بھی پوری کرتی ہیں ہر معاشرہ فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ اجتماعی تہوار دیے جائے جن میں اس کے سب افراد مل جل کر خوشیاں منائیں اس سے ان میں ایک جذباتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہیں اور تہوار کی یہ خاص صورت کہ اس کا آغاز اللہ کی ایک عبادت یعنی نماز سے ہو اور اس کا پورا زمانہ اس طرح گزرے کہ ہر وقت کسی نہ کسی گھر میں اللہ کی ایک دوسری عبادت یعنی قربانی انجام دی جا رہی ہو اور اس عبادت کے توفیل ہر گھر کے لوگ اپنے دوستوں عزیزوں اور غریب ہمسایوں کو ہدیے اور تحفے بھی بیچتے رہیں یہ اسلام کی روح اور مسلم معاشرے کی فطرت کے عین مطابق ہیں اسلام ناچ رنگ اور لہو لعب اور فسق و فجور کے میلے نہیں چاہتا وہ اپنے بنائے ہوئے معاشرے کے لیے میلوں کی فطری مانگ ایسی ہی عید سے پوری کرنا چاہتا ہے جو خدا پرستی الفت و محبت اور ہمدردی و معاشات کی پاکیزہ روح سے لبریز ہو قربانی کا تاریخی پس منظر ثالثاً اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص دن انتخاب فرمایا جس دن تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ ذرعی کارنامہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ وسلم نے انجام دیا تھا یعنی یہ کہ بوڑھا باپ اپنے رب کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو قربان دینے کے لیے ٹھنڈے دل سے آمادہ ہو گیا اور بیٹا بھی یہ سن کر کہ مالک اس کی جان کی قربانی چاہتا ہے چھری تلے گردن رکھ دینے پر بخوشی راضی ہو گیا اس طرح یہ محض قربانی عبادت ہی نہ رہی بلکہ ایک بڑے تاریخی واقعہ کی یادگار بھی بن گئی جو ایمانی زندگی کے اس منتہائے مقصود اس کے اس آئیڈیل مثل اعلیٰ کو مسلمانوں کے سامنے تازہ کرتی ہیں کہ انہیں اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے قربانی کا حکم بجا لانے اور عید کا تہوار منانے کے لیے سال کا کوئی دن بھی مقرر کیا جا سکتا تھا اس سے دوسرے تمام فوائد حاصل ہو جاتے مگر یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا اس کے لیے اس خاص تاریخ کا انتخاب بیک کرشمہ دو کار کا مصداق ہیں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انتخاب کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حاضح حاضی یہ قربانیاں کیسی ہیں فرمایا سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد ہر سال اسی تاریخ کو جانور قربان فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ کیا اور اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ قرآن میں قربانی کا جو عام حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل خصوصیت کے ساتھ اس روز کریں جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کیا کرتے تھے اپنی تاریخ کے یادگار واقعات کا یوم دنیا کی ہر قوم منایا کرتی ہے اسلام کا مزاج یادگار بنانے کے لیے بھی اس دن کا انتخاب کرتا ہے جس میں دو بندو کی طرف سے خدا پرستی کے انتہائی کمال کا مظاہرہ ہوا اسے عالمگیر بنانے میں مصلحت رابین قربانی کے لیے اس دن کے انتخاب میں ایک اور مصلحت بھی تھی ہجرت کے بعد پہلے ہی سال جب حج کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کو یہ بات بری طرح گل رہی تھی کہ کفار نے ان پر حرم کے دروازے بند کر رکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غم کی تلافی اس طرح فرمائی کہ ایام حج کو مدینے میں ان کے لیے ایام عید بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ نوز الحجہ یعنی یوم الحج کی صبح سے جب کہ حاجی عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اکبر وللہ الحمد کا ورد شروع کریں اور تیرہ ذی الحجہ تک یعنی جب تک حجاج منہ میں ایام تشریح گزارتے ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں نیز دس ذی الحجہ کو جب کہ حجاج مزدلفہ سے منہ کی طرف پلٹتے ہیں اور قربانی اور طواف کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ بھی دوگانہ نماز ادا کر کے قربانی کریں یہ طریقہ فتح مکہ سے پہلے تک تو مسلمانوں کے لیے گویا ایک طرح کی تسلی کا ذریعہ تھا کہ حج سے محروم کر دیے گئے تو کیا ہوا ہمارا دل حج میں مشغول ہے اور ہم اپنے گھر ہی میں بیٹھے ہوئے حجاج کے شریک حال ہیں لیکن فتح مکہ کے بعد اسے جاری رکھ کر عملاً اس سے تمام دنیائی اسلام کے لیے حج کی توسیع بنا دیا گیا اس کے معنی یہ ہو گئے کہ حج صرف مکہ میں حاجیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ جس زمانے میں چند لاکھ حاجی وہاں مناسب کے حج ادا کر رہے ہوتے ہیں اسی زمانے میں ساری دنیا اسلام کے کروڑوں مسلمان ان کے شریک حال ہوتے ہیں ہر مسلمان جہاں بھی وہ ہیں اس کا دل ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کی زبان اللہ اکبر کی تقبیر بلند کرتی رہتی ہے وہ ان کی قربانی اور طواف کے وقت اپنی جگہ ہی نماز اور قربانی ادا کر رہا ہوتا ہے قربانی کی حقیقی روح خامصن قربانی کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کی دوگانہ نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے اور جانور ذبح کرتے وقت یہ کہا جائے إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسقي ومهياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز اور قربانی اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جکانے والا میں ہوں خدایا یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہیں ان الفاظ پر غور کیجیے ان میں وہ تمام وجوہ شامل ہیں جن کی بنیاد پر قرآن مجید میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے ان میں اس بات کا اعلان ہے کہ دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کرنے والے مشرقین کے برعکس ہم صرف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے قربانی کی عبادت بجا لا رہے ہیں ان میں اس بات کا اعلان بھی ہے کہ اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ نظر ہم اسی کے حضور پیش کر رہے ہیں ان میں یہ اعلان بھی ہے کہ اس مال کے اصل مالک ہم نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے جانور ہیں جس پر اس نے ہمیں تصرف کا اختیار بخشا ہے اور اس کی کبریائی کے اعتراف میں یہ نذرانہ ہم اس کے حضور گزار رہے ہیں اس میں یہ اظہار بھی ہے کہ جس طرح ہمیں حکم دیا گیا تھا ٹھیک اسی طرح ہم ابھی صرف اللہ کے لیے نماز ادا کر کے آئے ہیں اور اب خالصً اسی کے لیے قربانی کے فرمان کی تعمیل کر رہے ہیں پھر ان سب سے بڑھ کر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اہل و پیما بھی ہے کہ ہماری نماز اور قربانی ہی نہیں ہمارا مرنا اور ہمارا جینا بھی صرف اسی کی ذات پات کے لیے ہے اور یہ اہل و قیمہ اس تاریخی دن میں کیا جاتا ہے کہ جس دن اللہ کے دو بندوں نے اپنے عمل سے بتایا تھا کہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد بصیرت یہ پانچ نکات جو اوپر عرض کیے گئے ہیں انہیں ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں آپ کو ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد بصیرت اور ہدایت یافتہ حکمت ایسی نمایاں نظر آئے گی کہ اگر اس قربانی کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی کوئی اور شہادت موجود نہ ہوتی تب بھی اس کے اس طریقے کی اندرونی شہادت خود یہ بتا دینے کے لیے کافی تھی کہ اس سے اسی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے جس خدا نے قرآن نازل کیا ہے قرآن مجید میں قربانی کے متعلق جو کچھ اور جتنا کچھ ارشاد فرمایا گیا تھا اسے پڑھ کر کوئی غیر نبی چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم اور دانش مند ہی کیوں نہ ہوتا اس سے زیادہ کوئی نتیجہ اخذ نہ کرتا کہ مسلمان وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی عبادت بجا لاتے رہیں وہ کبھی ان ارشادات سے یہ منشا نہ پا سکتا کہ ساری دنیا اسلام کے لیے قربانی کا ایک دن مقرر کیا جائے اس دن کو یوم العید قرار دیا جائے وہ دن حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دن ہونا چاہیے وہ دن اور اس کے سابق و لاحق ایام زمانۂ حج کے بھی مطابق ہونے چاہیں اور یہ قربانی ایسے طریقے سے ادا کی جانی چاہیے کہ اس سے اسلام کی پوری روح تازہ ہو جائے یہ منشا ایک نبی کے سوا اور کون پا سکتا تھا اس منشا کو پانا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا اور کس کا کام ہو سکتا تھا جس پر خدا نے اپنا قرآن نازل فرمایا تھا مگر اس کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اندرونی شہادت کے علاوہ اس کی خارجی شہادتیں بھی اتنی زیادہ اور اتنی مضبوط ہیں کہ بجز ایک ہر درم آدمی کے کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا احادیث سے قربانی کا ثبوت اس کی پہلی شہادت وہ کثیر روایات ہیں جو حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں صحیح اور متصل سنگو کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بات نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کا حکم دیا خود اس پر عمل فرمایا اور مسلمانوں نے اس سے سنت الاسلام کی حیثیت سے رواج دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دس سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے ترمیزی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں چنانچہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہوں حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطب ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ اول ما به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر پلٹ کر قربانی کرتے ہیں پس جس نے اس طریقے کے مطابق عمل کیا اس نے ہماری سنت پالی بخاری و مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن ہے جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعتن فلم فلا مسلانا جو شخص طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے مسند احمد ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله من احراق الدم قربانی کے دن آدم کی اولاد کا کوئی فعل اللہ کو اس سے زیادہ پسند نہیں کہ وہ خون بہائے ترمزی ابن ماجہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپسی تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے اور واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے مسند احمد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک مہنڈا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح فرمایا مسند احمد ترمیزی ابوداؤ امام زین العابدین رحمہ اللہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو موٹے تازے بڑے سنگو والے چت برے مہڑے خریدے تھے اور عید کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد ایک مہڑا اپنی تمام امت کی طرف سے اور ایک اپنی اور اپنی آل کی طرف سے قربان فرماتے تھے مسند احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید ہی میں ذبح اور نہر فرمایا کرتے تھے بخاری نسائی ابن ماجہ ابو داؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں دو چتک برے بڑے سینگوں والے میڑھوں کی قربانی دی بخاری مسلم اور یہی مضمون حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے ابو داود ابن ماجہ ابنجہ بارہ بن جندب بن سفیان البجلی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کی متفقہ روایات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوگی اور جو نماز کے بعد ذبح کرے اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے سنت مسلمین پر عمل کیا بخاری مسلم مسند احمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں ہمیں قربانی کے دن نماز پڑھائی اس کے بعد کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کسی نے ایسا کیا ہے اس سے پھر قربانی کرنی چاہیے اور کسی کو اس وقت تک قربانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی نہ کر لے مسلم مسلم احمد یہ روایات اور بکثرت دوسری روایات جو احادیث میں آئی ہے سب اپنے مضمون میں متفق ہیں اور کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایات بھی کہیں موجود نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ عید الاضحیٰ کی یہ قربانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں نہ کوئی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور نہ کوئی نماز قربانی سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس لیے ان تمام احادیث میں لازماً صرف اسی عید اور قربانی کا ذکر ہے جو مکہ سے باہر ساری دنیا میں ہوتی ہے ہائے امت کا اتفاق دوسری اہم شہادت اہل نبوت سے قریب زمانے کے فقہائے امت کی ہیں جو سب بالاتفاق اس قربانی کو مصنوع اور مشروع کہتے ہیں اور کسی ایک فقیہ کا قول بھی اس کے خلاف نہیں ملتا ان فقہا سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ سب کے سب بلا تحقیق ایک فعل کو سنت مان بیٹھتے اور وہ ایسے زمانے میں تھے جب یہ تحقیق کرنے کے تمام ذرائع موجود تھے کہ کام جو مسلمان کر رہے ہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ سنت ہی ہے یا کسی اور کی راج کردہ بدعت مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے وہ اسی ہجری میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف ستر سال کا فاصلہ ہے ان کے زمانے میں بعض طویل العمر صحابہ موجود تھے اور ایسے لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں جگہ جگہ پائے جاتے تھے جنہوں نے خلفائی راشدین کا زمانہ دیکھا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صحبت پائی تھی پھر کوفہ جو امام صاحب کا کا وطن تھا کئی سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ دارالخلافہ رہ چکا تھا امام صاحب کی پیدائش اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درمیان صرف چالیس سال کا زمانہ گزرا تھا اس شہر میں ان لوگوں کا شمار نہ کیا جا سکتا تھا جو خلیفہ رابعہ کا عہد دیکھ چکے تھے کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ تحقیق کرنے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی تھی کہ قربانی کا یہ طریقہ کب سے اور کیسے شروع ہوا اور کس نے اس سے جاری کیا ہے اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی مثال دیجیے وہ ترانوے ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور وہی ساری عمر گزاری شہر میں سینکڑوں خاندان ایسے موجود تھے جن کے بڑے بوڑھوں اور بڑی بوڑھیوں نے خلافت راشدہ کا عہد دیکھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کی گودوں میں پرورش پائی تھی اور جن کے اپنے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے کیا کوئی شخص بابر کر سکتا ہے کہ اس شہر کے لوگ اتنی قلیل مدت میں عہد نبوی کے روایات گم کر چکے تھے اور وہاں کوئی یہ بتانے والا نہ تھا کہ عید الاضحیٰ کی یہ قربانی کس نے رائج کی یہی حال پہلی اور دوسری صدی ہجری کے تمام فقہ کا ہے وہ سب عہد نبوت سے اتنے قریب زمانے میں تھے کہ ان کے لیے صنعت اور بدعت کی تحقیق کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہ تھا اور وہ آسانی کے ساتھ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے کہ جو چیز سنت نہ ہو اسے سنت سمجھ بیٹھے امت کا تواتر عمل تیسری اہم ترین شہادت امت کے متواتر عمل کی ہے عید الاضحیٰ اور اس کی قربانی جس روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اسی روز سے وہ مسلمانوں میں عمل رائج ہو گئی اور اس وقت سے آج تک تمام دنیا میں پوری مسلم امت ہر سال مسلسل اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے اس کے تسلسل میں کبھی ایک سال کا انقطاع بھی واقع نہیں ہوا ہے ہر نسل نے پہلی نسل سے اسے سنت اسلام کے طور پر لیا ہے اور بعد والی نسل کی طرف اس سے منتقل کیا ہے یہ ایک عالمگیر عمل ہے جو ایک ہی طرح دنیا کے ہر اس گوشے میں ہوتا رہا ہے جہاں کوئی مسلمان پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا متواتر عمل ہے جس کی زنجیر ہمارے عہد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک اس طرح مسلسل قائم ہے کہ اس کی ایک کڑی بھی کہیں سے غائب نہیں ہے در حقیقت یہ ویسا ہی تواتر ہے جس تواتر سے ہمیں قرآن پہنچا ہے اور یہ خبر پہنچی ہے کہ چودہ سو سال پہلے عرب میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے کوئی فتنہ پرداز اس تواتر کو بھی اگر مشکوک ٹھہرا دے تو پھر اسلام میں کیا چیز شخص سے محفوظ رہ جاتی ہے اس معاملے کی اصل نوعیت یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور ایسا گزرا ہو جس میں قربانی اور اس کی عید رائج نہ رہی ہو پھر کسی قدیم نوشتے میں اس کا حکم لکھا ہوا مل گیا ہو اور کچھ ملاؤں نے اٹھ کر لوگوں سے کہا ہو کہ دیکھو فلاں جگہ ہمیں یہ لکھا ہوا ملا لہٰذا اے مسلمانوں آؤ ہم عید الاضحیٰ منایا کرے اور اس میں جانوروں کی قربانی دیا کرے اگر ایسا ہوا ہوتا تو تاریخ میں کہیں اس کا سراغ ملتا کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اور کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے پھر کسی ملا کی کبھی مسلمانوں میں یہ حیثیت نہیں رہی کہ وہ کسی پرانے نوشتے سے ایک حکم نکال کر دکھائے اور تمام دنیا کے مسلمان بال اتفاق اور بے چوم و چرا اس کی بات مان کر اس کی پیروی شروع کر دیں اور کوئی یہ نوٹ تک نہ کرے کہ یہ طریقہ پہلے ہم میں رائج تھا فلاں اللہ صاحب کے کہنے سے اب حال ہی میں اس پر عمل شروع ہوا ہے ہمارا اخلاقی انحطاط یہ تین قسم کی شہادتیں ایک دوسرے سے پوری طرح مطابقت کر رہی ہیں حدیث کی کثیر تعداد مستند و معتبر روایات امت کے تمام معتمد علیہ فقہ کی تحقیقات اور پوری امت کا مسلسل و متواتر عمل تینوں سے ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے اس کے بعد اس عمر میں کسی شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقرر کیا ہوا ہے اب اگر اس کے مقابلے میں کسی شخص کے پاس کوئی ادنا سے ادنا درجے کی شہادت بھی ایسی ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا نہیں ہے تو وہ اسے سامنے لائے اور ہمیں بتائے کہ اسے کب کس ملا نے کہاں گڑا اور کیسے تمام دنیا کے مسلمان اتنا بڑا دوحہ خوابے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہنی انحطاط اور اخلاقی تنزل کی اس سے زیادہ شرمناک تصویر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے درمیان جو شخص چاہتا ہے اٹھ کر ہمارے دین کے بالکل ثابت شدہ مسلم اور متفق علیہ حقائق کو بالکل اس کی بنیاد تک کو بے تکلف چیلنج کر دیتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس کی تائید میں آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں حالانکہ اس کے پاس اس کے اپنے مجرد دعوے کے سوا نہ کوئی دلیل ہوتی ہیں نہ شہادت مخالفین کے دلائل کا دینی تجزیہ لے دے کر بس یہ ایک بات عوام کو فریب دینے کے لیے بڑی وزنی سمجھ کر بار بار پیش کی جاتی ہے کہ قربانی پر ہر سال لاکھوں روپیہ ضائع ہوتا ہے اس سے جانوروں کی قربانی کی بجائے رفع عام یا قومی ترقی کے کاموں پر صرف ہونا چاہیے لیکن یہ بات کہیں وجوہ سے غلط ہے اول یہ کہ جس چیز کا قرآن اور سنت سے حکم خدا رسول ہونا ثابت ہو اس کے بارے میں کوئی مسلمان اگر وہ واقعی مسلمان ہیں یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس پر مال یا وقت یا محنت صرف کرنا اسے ضائع کرنا ہے ایسی بات جو شخص سوچتا ہے وہ ان سب سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اپنا ایمان ضائع کرتا ہے دوسرے یہ کہ اسلام کی نگاہ میں رفع عام اور قومی ترقی کے کاموں کی بھی ایک قیمت ہے مگر ان سے بدر جہاں زیادہ قیمت اس کی نگاہ میں اس بات کی ہے کہ مسلمان شرک سے ہر طرح محفوظ ہو توحید پر ان کا عقیدہ ہر لحاظ سے خیال و عمل میں مستحکم ہو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی کبریائی کا اعتراف اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے کی عادت ان کی زندگی میں پوری طرح جڑ پکڑے رہے اور وہ اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مستعد رہیں ان مقاصد کے لیے جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک یہ قربانی بھی ہے اس پر مال کا صرف رفع عام اور قومی ترقی کے ہر کام سے بہت زیادہ قیمتی کام پر صرف ہے اسے ضیاء صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی قدریں اسلام کی قدروں سے اصلا مختلف ہو چکی ہیں تیسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کی جو شکل مقرر کر دی ہے کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دو یا تین متبادل صورت تجویز کر کے ہمیں ان میں سے کسی ایک کا اختیار دے دیا ہو ہمارا فرض ہر حکم کو اسی صورت میں بجا لانا ہے جو شارعہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے ہم خود مختار بن کر اس کا بدل آپ ہی آپ تجویز نہیں کر سکتے نماز کی بجائے اگر کوئی شخص اپنی ساری دولت بھی خیرات کر دے تو وہ ایک وقت کی نماز کا بدل بھی نہیں ہو سکتے اسی طرح قربانی کی بجائے آپ خاں کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی کر ڈالے وہ عید الاضحیٰ کے تین دنوں میں جان بوجھ کر قربانی نہ کرنے کا معاوضہ ہرگز نہ بن سکے گی بلکہ اگر یہ حرکت اس نظریے کی بنا پر کی جائے کہ اس عبادت کے لیے ہم نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ صورت سے بہتر صورت تجویز کی ہے تو یہ نیکی کیسی ایک بدترین معصیت ہوگی اجتماعی نقطہ نظر سے جائزہ پھر ذرا دینی نقطہ نظر سے ہٹ کر محض اجتماعی نقطہ نظر سے بھی اس ضیاء کے عجیب تصور پر غور کیجیے دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی تقریبات پر اپنے میلوں پر اور اپنے قومی اور بین الاقوامی تہواروں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف نہ کرتی ہو ان چیزوں کے تمدنی و اجتماعی اور اخلاقی فوائد اس سے بہت زیادہ ہیں کہ کوئی قوم محض دولت کے گز سے انہیں ناپے اور روپے کے وزن سے انہیں تولے آپ یورپ و امریکہ کے کسی سخت مادہ پرست آدمی کو بھی اس بات کا قائل نہیں کر سکتے کہ کرسمس پر ہر سال جو بے شمار دولت ساری دنیائی عیسائیت مل کر صرف کرتی ہیں یہ روپے کا ضیاع ہے وہ آپ کی اس بات کو آپ کے منہ پر مار دے گا اور بلا تعمل یہ کہے گا کہ دنیا بھر میں بٹی ہوئی بے شمار فرقوں اور سیاسی قومیتوں میں تقسیم شدہ مسیحی منت کو اگر ایک بین الاقوامی تہوار بالاتفاق منانے کا موقع ملتا ہے تو اس کے اجتماعی اور اخلاقی فوائد اس کے خرچ سے بہت زیادہ ہیں ہندوؤں جیسی زر پرست قوم تک اپنے میلوں اور تہواروں کو اس مال کی میزان میں تولنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان تقریبات پر صرف ہوتا ہے اس لیے کہ یہ چیز ان کے اندر وحدت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ نہ ہو تو ان کے تفرقے اور اختلافات اور طرح طرح کے باہمی امتیازات اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی جمع ہو کر ایک قوم نہ بن سکے یہی معاملہ کہ وہ کبھی جمع ہو کر ایک قوم نہ بن سکیں یہی معاملہ ان دوسری اجتماعی تقریبات کا ہے جو دنیا کی مختلف قومیں وقتاً فوقتاً مشترک طور پر مناتی ہیں ہر ایک تقریب اپنی ایک محسوس صورت چاہتی ہے اور اس صورت کو عمل میں لانے پر بہت کچھ صرف ہوتا ہے مگر کوئی قوم بھی یہ حماقت کی بات نہیں سوچتی کہ بس ہسپتال مدرسے اور کارخانے ہی ایک چیز ہیں جن پر سب کچھ لگ جانا چاہیے اور یہ تہوار اور تقریبات سب فضول ہیں حالانکہ دنیا کی کسی قوم کی تقریبات اور تہواروں میں وہ بلند اور پاکیزہ روحانی اعتقادی اور اخلاقی روح موجود نہیں ہے جو ہماری عید الاضحیٰ میں پائی جاتی ہے اور کسی تہوار اور تقریب کے منانے کی صورت ہر طرح کے شرک و فرق و مقروحات سے اس درجہ خالی نہیں ہے جتنی ہماری عیدیں ہیں اور کسی تہوار کے متعلق کسی قوم کے پاس خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے اب کیا ہم مادہ پرستی میں سب سے بازی لے جانے کا عزم کر چکے ہیں اور یہ قربانی پر روپیہ ضائع ہونے کا آخر مطلب کیا ہے یہ کہاں ضائع ہوتا ہے قربانی کے لیے جو جانور خریدے جاتے ہیں ان کی قیمت ہماری ہی قوم کے ان لوگوں کی جیبوں میں تو جاتی ہے جو ان جانوروں کو پالتے اور ان کی تجارت کرتے ہیں اسی کا نام اگر ضیاء ہونا ہے تو اپنے ملک کے سارے بازار اور سب دکانیں بند کر دیجیے کیونکہ ان سے مال خریدنے پر کروڑوں روپیہ روز ضائع ہو رہا ہے پھر جو جانور خریدے جاتے ہیں کیا وہ زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں یا آگ میں جوڑ دیے جاتے ہیں ان کا گوشت انسان ہی تو کھاتے ہیں یہ اگر ضیاع ہے تو سال بھر انسانی خوراک پر جو کچھ صرف ہوتا رہتا ہے اس کے بند کرنے کی بھی کوئی سبیل ہونی چاہیے اب کچھ لوگوں نے یہ محسوس کر کے کہ یہ ضائع ہونے کی بات چلتی نظر نہیں آتی یہ افسانہ تراشا کی بکرا عید میں بہت سا گوشت سڑ کر پھک جاتا ہے حالانکہ ہم بھی اس ملک میں ایک مدت سے جی رہے ہیں ہمیں تو کبھی سڑے ہوئے گوشت کے ڈھیر نظر نہیں آئے وہ بتائیں انہیں کہاں ان کا دیدار میسر ہوا ہے حال میں ایک اور آواز اٹھی ہے کہ ملک میں روز بروز جانوروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے دودھ اور گھی کی فراہمی بھی کم ہو رہی ہے حکومت نے اسی لیے ہفتہ میں ایک کے بجائے دو دن گوشت کا نازہ کرنے کا حکم دیا تھا مگر اس سے بھی کام نہ چلا اب شاید اسے بڑھا کر جلدی ہی تین دن ناگا کرنا پڑے اس حالت میں بقرعید کی قربانی پر پابندی لگانا ناگزیر ہے کیونکہ اگر اسی طرح ہزارہ جانور اسی موقع پر کرتے رہے تو جانوروں کا اور اس کے ساتھ دودھ گھی کا بھی قحط رونما ہو جائے گا جہاں تک جانوروں کی کمی کا تعلق ہے اس سے بڑھا کر قحط کی حد تک نوبت پہنچا دینے کا غالباً اس سے زیادہ کارگر نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کی کھپت روز بروز کم کی جاتی رہے کیونکہ جانور پالنے والے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی روز بروز غلہ بانی کے پیشے سے دستکش ہوتے چلے جائیں گے جب ان کے مال کی مانگ اس قدر کم ہو جائے کہ سال بھر میں ایک سو چھپن دن تک ویسے ہی اس کی فروخت بند رہے اور سال کے وہ تین دن بھی جن کی امید میں وہ ہزار ہا جانور پورے سال پالتے رہتے تھے ان کے لیے کساد بازار کی نظر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی کشش باقی نہیں رہ سکتی وہ اپنی روزی کسی اور کام میں تلاش کرنے پر مجبور ہوں گے اور جانور پالنا کم کرتے چلے جائیں گے پھر جب جانوروں کی فراہمی میں مزید کمی واقع ہوگی اور ہمارے ضرورت سے زیادہ عقل مند متبرین ہفتہ میں مزید چند روز گوشت بند کر کے اور بقرہ عید کی قربانی بالکل ممنوع کر کے اس کا مداوع فرماتے رہیں گے تو ایک روز آپ سے آپ یہ ملک اہنسا کا گہوارہ اور جین مت کی جنت بن کر رہے گا نامعلوم ان حضرات کو کس حکیم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جانور کی کمی کا علاج ان کی افزائش نسل کے لیے سہولتیں بہم پہنچانے اور غلہ بانی کی ہمت افزائی کرنے کی بجائے بازار میں اس جنس کی مانگ کم کرتے چلے جانا ہے رہی دودھ اور گھی کی کمی تو اس کا رشتہ جانوروں کے ذبیحے سے لے جا کر جوڑنا صرف ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس ملک میں باہر سے آ کر حکمرانی کرنے والوں کی طرح رہتے ہیں بالکل ایک غیر ملکی مبصر کی طرح انہوں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر قیاس فرما لیا کہ ضرور دودھ دینے والے جانور ہی دڑا دڑ ذبح کیے جا رہے ہوں گے ہی تو ملک میں دودھ اور گھی کی فراہمی کم ہو رہی ہے حالانکہ اگر وہ اس ملک میں چل پھر کر معلوم کرتے کہ یہاں دودھ دینے والے جانوروں کی قیمتیں کیا ہیں اور گوشت کا نرخ کیا ہے اور یہاں کے ایک جانور میں اوسطاً کتنا گوشت نکلتا ہے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ صرف وہی قصاب دودھ دینے والا جانور کاٹ کر گوشت بیچ سکتا ہے جو کچھ کمانے کی بجائے اپنے گھر سے خریداروں کو کھلانے کی پاکیزہ نیت رکھتا ہو اور صرف وہی شخص بکرا عید میں دودھ دینے والا جانور خرید کر قربان کر سکتا ہے جس کی ماہوار آمدنی سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہو معترزین کے چند مزید سہارے حال میں ایک صاحب نے کچھ شرعی سہارے اس غرض کے لیے تلاش کیے ہیں کہ قربانی بند نہ صحیح محدود ہی ہو جائے اور حکومت اس سے محدود کر کے حد مقرر سے زائد قربانی کا روپیہ خیراتی کاموں میں صرف کرنے کا انتظام کر دے ان سہاروں کی نوعیت بھی ملاحظہ فرما لیجیے وہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک واجب ہیں باقی آئمہ دین اسے صرف سنت مانتے ہیں حالانکہ ان کی یہ بات بھی غلط ہے کہ اسے صرف امام اعظم رحمہ اللہ واجب قرار دیتے ہیں اور یہ بھی غلط کہ باقر آئمہ اس سے سنت اس معنی میں مانتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی کوئی اہمیت نہ ہو جن آئمہ نے اسے واجب قرار دیا ہے ان میں امام مالک اور امام اوزائی بھی شامل ہیں اور امام شافعی وغیرہ جنہوں نے اسے سنت مانا ہے وہ سب اسے سنت معقدہ کہتے ہیں جس کا ترق نہیں ان کا بیان ہے کہ شارعہ کا منشا قربانی کو محدود کرنا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم صرف زی استطاعت لوگوں کو دیا ہے اور حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر گھر کے لوگوں پر ہر سال ایک قربانی عید کی کی اور ایک رجب لازم ہے حالانکہ ترمیزی کے بقول یہ حدیث غریب اور اور السند ہے ابو داود نے سراحت کی ہے کہ رجب کی قربانی کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا تھا تاہم اس بحث کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو سوال یہ ہے کہ شاریہ نے ایک چیز کو لازم کرتے ہوئے اگر اس کی ایک کم از کم حد مقرر کی ہو تو کیا واقعی اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ شاعرہ اس پر عمل کو محدود کرنا چاہتا ہے نماز صرف پانچ وقت کی چند رکعتیں فرض ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شارعہ نماز کو محدود رکھنا چاہتا ہے اور فرض رکعتوں سے زیادہ پڑھنا اسے پسند نہیں روزے صرف رمضان کے فرض ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کو محدود کرنا ہی مقصود ہے اور زائد روزے ناپسندیدہ ہیں زکوٰۃ کی ایک محدود مقدار صرف صاحب نصاب پر لازم کی گئی ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کو محدود کرنا پیش نظر ہے اور غیر صاحب نصاب اگر راہ خدا میں مال صرف کرے یا صاحب نصاب زکوٰۃ کے علاوہ کچھ خیرات کرے تو یہ ناپسندیدہ بات ہوگی وہ قرآن کے بعض نظیریں پیش کرتے ہیں کہ حج کی بعض رعایات سے فائدہ اٹھانے والوں اور بعض کوتاہیوں کا ارتکاب کرنے والوں پر جو قربانی لازم کی گئی ہے اس کا بدل روزوں کی شکل میں یا مالی انفاق کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے خود تشویش فرمایا ہے اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ عید کی قربانی کا بدل بھی اسی طرح تجویز کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ استدلال اصولاً غلط ہے وہاں شارعہ نے دو تین متبادل صورتیں ایک واجب سے سبق دوش ہونے کے لیے خود تجویز کی ہیں یہاں آپ شارعہ کی ایک ہی مقرر کردہ شکل عبادت کا بدل تجویز فرما رہے ہیں یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کیا اسی طرح آپ نماز روزے زکوٰۃ حج اور دوسرے فرائض و واجبات کے بدل بھی آپ ہی آپ تجویز کر لینے کے لیے آزاد ہے پھر وہ ہدایہ کی ایک عبارت سے یہ بالکل غلط مفہوم نکالتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اگرچہ قربانی ہی کرنا افضل ہے مگر اس کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کر دینا بھی جائز ہے حالانکہ کوئی فقی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بقر عید کے ایام میں جانور کی قیمت کا صدقہ قربانی کا بدل ہو سکتا ہے صاحب ہدایہ غریب کو اگر معلوم ہوتا کہ کسی وقت ان کے الفاظوں کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کر دینا بھی درست ہے تو وہ دس بار اس پر توبہ کرتے آخر حنفی کی ایک کتاب ہدایہ ہی تو نہیں ہے دوسری بے شمار کتابیں بھی دنیا میں موجود ہیں اور قریب قریب سب ہی میں بالفاظ سریح یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان دنوں میں کوئی صدقہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ایک دلچسپ استدلال ان کا یہ بھی ہے کہ اب لوگوں کے اندر خلوص و تقوی کم ہے اور اس کے بجائے فخر ریا اور نام و نمود کی خاطر لوگ قربانیاں کرتے ہیں گویا جب یہی لوگ قربانی کی بجائے قومی فنڈز میں اور وہ بھی سرکاری فنڈ میں بڑھ چڑھ کر چندے دیں گے تو اس وقت یہ کام غائب درجہ خلوص و تقوی کے ساتھ ہوگا اس کے بعد بعید نہیں کہ ہر مسجد پر ایک محتسب خلوص پیمہ لیے ہوئے موجود رہے اور اس سے ناپ ناپ کر ہر ریاکار نمازی کو حکم دے کہ نوافل اور سنتی چھوڑ کر ان کے بدلے قومی فنڈ میں روپیہ داخل کرو ان کمزور سہاروں پر یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے کہ قربانی کو محدود کر دینا شریعت کے منشا کے مطابق ہے